الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہو کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے یہ تیری ہی عنایت ہے جو تو نے تھام رہا تیری ہی عنایت ہے جو تو نے تھام رکھا ہے سہارا گر نہیں ملتا تو اوندھے منہ گر جاتے سہارا گر نہیں جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے جنہیں دنیا کی حاجت ہے بہت ناداں ہے وہ سرکش جنہیں دنیا کی حاجت ہے بہت ناداں ہے وہ سرکش جو تجھ سے دوستی کر لے شہنشائی ہے ٹھکراتے جو تجھ سے دوستی کر لے شہنشائی ہے ٹھکراتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے جو اپنی خواہشوں کا خون کرتے ہیں تیری خاطر جو اپنی خواہشوں کا خون کرتے ہیں تیری خاطر وہی فلاح پاتے ہیں وہی جنت میں جاتے وہی فلاح پاتے ہیں وہی جنت میں جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے الہی تو ہمیں اپنا بنا لے ہم سے ہو راضی الہی تو ہمیں اپنا بنا لے ہم سے ہو راضی تو بھر دے اس کو رحمت سے یہ دامن ہم ہیں پھیلاتے تو بھر دے اس کو رحمت سے یہ دامن ہم ہیں پھیلاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے گناہوں کو چھڑا کے تو نے سیدھی راہ دکھلا دی گناہوں کو چھڑا کے تو نے سیدھی راہ دکھلا دی تیرا احسان ہے یا رب نہیں تو ہم بھٹک جاتے تیرا احسان ہے یا رب نہیں تو ہم بھٹک جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے یہ جو چند نے کیا تحریر ہے امال نام میں یہ جو چند نے کیا تحریر ہے امال نام میں ملتی گر ہمیں توفیق ہرگز کر نہیں پاتے نہ ملتی گر ہمیں توفیق ہرگز کر نہیں پاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے جو ہر غم سے ہے کہ تقوا کی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں جو ہر غم سے کہ تقوا کی ڈگر پہ چلتے رہتے ہیں تو پھر خوشبو ایمان ایما سے وہ غالب ہیں مہک جاتے تو پھر خوشبو ایما سے وہ قالب ہے مہک جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے مایوسی کی سیاہی میں کرن تو باز کر روشن مایوسی کی سیاہی میں کرن تو باز کر روشن بشر غلطی کا پتلا ہے گناہ سر ہے ہو جاتے بشر غلطی کا پتلا ہے گناہ سر ہے ہو جاتے الہی کر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے خسارے میں وہ غافل ہے منائے جو اللہ کو خسارے میں وہ غافل ہے بنائے جو نہ اللہ کو جو بن تو ہے مر جاتے وہ گھاٹے میں رہ جاتے جو بن تو ہے مر جاتے وہ گھاٹے میں رہ جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے اجالا چھوڑ دے سیاں اللہ کو اجالا چھوڑ دے لے رو کے اللہ کو منائے جو نہ اللہ کو بنا توبا مر جاتے منائے جو نہ اللہ کو بنا توبہ ہی مر جاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے اندھیروں میں بٹک جاتے ہدایت ہم نہیں پاتے الہی گر کرم تیرا نہ ہوتا ہم کہاں جاتے اندھیروں میں بھٹک جاتے ہدایت ہم نہیں